بسم الرحمن تو جس طرح کے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو اختلاف ہو تو اس کو سدھارنے کے لیے صحیح کرنے کے لیے جو ہے نا چار طریقے بتائے گئے تھے پہلا طریقہ یہ تھا کہ پیار و محبت سے سمجھایا جائے بیوی کو اور دوسری بات دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر پیار محبت سے سمجھ میں بات نہیں آتی تو ان سے بستر الگ کیا جائے یعنی شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے بستر الگ کر رہے یعنی صرف بستر الگ ہو جگہ اگر وہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی کمرے میں یعنی جگہ الگ کیا جائے لیکن بالکل کمرے کو نہ چھوڑا جائے اور کسی نمبر پر اگر اس سے بات نہ مانے تو پھر مطلب قدر ضرورت ماننے کی گنجائش بھی ہے کی گنجائش بھی ہے لیکن جو بلے لوگ ہوتے اچھے لوگ ہوتے ہیں معزز مکرم خاندانی لوگ ہوا کرتے ہیں تو اس کی نوبت نہیں آنے دیتے لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی ترتیب ہو تو تیسرے نمبر پہ جو ہے نا بقدر ضرورت ماننے کی گنجائش بھی ہے لیکن اس میں یہ خیال ہے کہ چہرے پر ماننے کی ہرگز اجازت ایجاد نہیں ہوگی اور چوتھے نمبر پہ اگر ان تین طریقوں سے بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ بیوی کے خاندان میں سے ایک منصف آدمی کو لیا جائے گا اور ایسی شوہر کی طرف سے بھی ایک منصف آدمی کو لیا جائے گا بطور صلح کرنے کے لیے کہ ان کے درمیان سلح کرائے تو اگر ان کی نیت صحیح ہو اخلاص کے ساتھ ہو اور ان کی یہ کوشش ہو کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے اور روز روز کے جو ہیں وہ ختم ہو جائے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ بھی توفیق دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے مقصد یہی تو وہ پورا ہو گیا اگر کوشش کرنے کے باوجود کوئی ترتیب نہیں بنا سکے تو اس صورت میں بعد میں اگر تفریق جدائی علیحدگی سے بات حل ہونے کی امید ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ تو کل ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا کس صورت میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا آج جو پڑھنے جا رہا ہے تو اسے بھی اسی بات کا تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے اور عوامر کو بجا لانا چاہیے منقرات اور میں جو سب سے بڑھ کر ہے شرک باللہ تو اس سے احتراز کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے اور ایسی عوامر عوامل میں سے یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھائی کرنا بلائی کرنا اور جو اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہے یعنی جو رشتہ دار ہے ان کے ساتھ بھی اچھائی کرنے کا اور یہ تین مساکین اور جو پڑوسی ہے ان کے ساتھ اچھے رویے کا اچھے اخلاق سے پیش آنے کا تذکرہ کیا گیا وعبد اللہ اور اللہ کی عبادت کرو اللہ اور اللہ کی عبادت کرو وحدوہ ہو یعنی اس کی عبادت بندگی کرو اللہ تعالی اللہ وحدہ کی بندگی کرو یعنی اس کو ایک مانو اس کو اکیلا مانو ولا تشرک ولا تشرک به شیء اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ و بالوالدین احسانا و احسن بالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو احسان کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو احسان کرو درن ولین جاری یعنی نیکی اور فرو کنیس پیشانا و بدل قربا اور رشتدارو و بدل قربا نیز رشتدارو القرابا یعنی جو رشتدارو والیتاما یکیمو والمساکین مسکینو والجارد القربا والجارد القربا قریب والے پڑوسی قریب والے پڑوسی القریب من کا فی الجوار یعنی نصب جو قریب ہو آپ کے پڑوسی ہونے کے وجہ سے یا نصب ایک ہونے کی وجہ سے والجار الجنب دور والے پڑوسی کے ساتھ والجار والجار جنوب دور والے پڑوسی کے ساتھ البعید انکا فی جوارن امی نسل جو دور ہو آپ سے پڑوس میں یا نسب میں وصاحب الجم وصاحب الجم سات بیٹھے سات بیٹھے یا سات پڑے ہوئے شخص سات بیٹھے یا سات پڑے ہوئے شخص رفیق سفر جو سفر میں بندہ جو کئی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہو تو گاڑی میں جب بندے بیٹھ جاتا ہے تو ایک نہ ایک بیٹھ جاتا ہے ساتھ قریب میں اور پیشے میں جو بھی پیشہ ہو پیشے کے حوالے سے جو آپ کا پڑوسی بن گیا ہو یا ایک ہی جگہ میں ایک ہی کمپنی میں ایک ہی سی میں جو ہے ناکام ہو یا پیشے ایک ہو وکیل اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد زوجہ ہے یعنی بیوی گھر والی وابن السبیل اور راہگیر کے ساتھ مسافر کے ساتھ المن قطع سفرہ جو اپنے سفر میں قطع کرنے والا ہو یعنی راستے کو صحیح کرنے والا ہو راستے کو صحیح کرنے والا ہو وما ملکت ایمانکم اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو من یعنی غلام ان اللہ لا يحب من كان مختالا بے شک اللہ کسی اترانے والے مختارا بے شک اللہ تعالی کسی اترانے والے متکبرا فخورا مختار معنی متکبر یعنی اترانے والا تکبر کرنے والا فخورا شیخی باز کو پسند نہیں کرتا بے شک اللہ تعالی کسی اترانے والے شیخ باز کو پسند نہیں کرتا اللہ سے معاوض کیا لوگوں پر دوست کو دیا گیا ہے تو اس آیت کریمہ میں جو جس طرح کے پہلے بتایا گیا کہ اور یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اور مبارکہ میں ہمسایہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے زیادہ تقید آئی ہے اور ان کے ساتھ سلوک کا کہا گیا ہے تو اس آیت کریمہ میں پڑوسیوں کے تین درجے بیان کیے گئے ہیں پہلے درجے کو پہلے مرتبے کو جو ہے نا آیت کریم میں والجار ذل قربا والجار ذل قربا یعنی قریب والا پڑوسی اسے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرا درجہ دوسرے درجے کو والجار الجنب والجار الجنبی اس اسے تعبیر کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہم نے دور والے پڑوسی سے کیا تھا اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْ یہ پڑوسی کی تیسری قسم ہے تب اس میں تین تفصیل ہے یہ جو تین کا تذکرہ ہے یعنی پڑوسیوں کے تین درجے ہیں جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں اس میں تین ہیں بعض باد نے یہ کہا ہے کہ پہلے سے مراد پہلے سے مراد وہ پڑوسی جس کا گھر اپنے گھر سے بالکل ملا ہوا ہو اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اتنا ملا ہوا نہ ہو یہ یعنی تو پہلی ہے دوسری بعض حضرات نے مختری میں یہ کی ہے کہ پہلے سے مراد پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہو اور دوسرے سے مراد پڑوسی ہے جو صرف پڑوسی ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو اور تیسری مختری نے یہ کی ہے کہ پہلے کا مطلب ہے مسلمان پڑوسی اور دوسری کا مطلب غیر مسلم پڑوسی ہے تو آئی میں تو یہ بیان کیا گیا ہے تو یہاں ان الفاظ میں جو ہے نا ان تینوں معنوں کا گنجائش ہے یعنی، پڑوسی جو بھی ہو رشتے دار ہو یا اجنبی ہو مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو تو اس کا گھر ملا ہوا ہو یا کچھ فاصلے پر ہو تو ان تمام کے ساتھ جو ہے نا اچھے برتاؤ کی قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے اور یہ جو تیسری قسم ہوتا ہے بلجم کا کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے سے وقت کے لیے عارضی وقت کے لیے جو ہے نا کسی کا ساتھی بن جاتا ہو مثلا جس طرح کی پہلے بتایا گیا کہ سفر کے دوران کوئی ساتھ میں بیٹھ جاتا ہے یا کوئی لین کڑی ہو تو اس لین میں بندہ جو ہے نا آگے پیچھے لوگ ہو یا کسی مجلس میں جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان سب کے ساتھ اچھے بتاؤ کا کہا گیا ہے الذين يبخلون ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں ایسے لوگ بما يجب عليهم ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں یعنی جو ان پر واجب ہے و یا امرون الناس بالبخل اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی امر کرتے ہیں حکم کرتے ہیں تلقین کرتے ہیں یہی ہوتے ہیں فیلتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں ان العلم یعنی اگر وہ عالم ہے علم چھپاتا ہے اور اگر مالدار ہے مال چھپاتا ہے وہ یہود اور او یہود اور وہ یہود ہے وخبر المبتدا لهم وعید شدید اور خبر مبتدا کا جو خبر ہے او لهم ہے یعنی ان کے لیے سخت ترین وعید ہے واعتدنا للكافرين بذلك وبغيره وآسنا اور ہم نے ایسے نشکروں کے لیے تیار کیا ہے بذالکہ یعنی اس کے ساتھ یہ اس کے علاوہ بخری عذاب مہینہ ذلیل کر دینے والا عذاب اور ہم نے ایسے نشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے احانہ یعنی احانت والا ذلت والا والذین ينفقون اموالهم والذین اور او لوگ والذین اور او لوگ عاصون علی الذین قبله پھر اس سے قبل اس سے پہلے جو الذین کا تذکرہ کیا گیا یہ بھی اسی پر عطف ہے والذین اور او لوگ ينفقون اموالهم رياء الناس جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور آئین یعنی دکھانے کے لیے لہم مرائین لہم کو دکھانے کے لیے ولا یؤمن بالله والیوم الاخر اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر المنافقین و اہل مکہ اس طرح کے منافقین اور مکہ کے باشندے ہیں ومن یکن شیطان له قرینا اور شیطان جس کا صاحب یعمل بعمله کہا اولائی صاحب یعنی ساتھی صاحب بن جائے یعمل کام کرتا ہو عمل کرتا ہو اس کی حکم سے کہا اولائی جس طرح کہ یہ لوگ کرتے ہیں یعنی شیطان کے فرقاو میں آج کر جو ہے جس طرح وہ کہتا ہے یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں فسا عبیعت قرینہ تو بدترین ساتھی ہوتا ہے تو بدترین ساتھی ہوتا ہے تو بدترین ساتھی ہوتا ہے ہوا وہاں وہ وماذا علیہم لو آمنوا بالله مما رزقهم وماذا بلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یہ علیہ پر ایمان لے آتے ہیں وماذا علیہم آمنوا بالله آ کری بلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یہ علیہ پر ایمان لے آتے ہیں مما رزقهم اللہ اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ خرچ کر دیتے ہیں یعنی کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں ایو ضرر علیہ فی ذالکا یعنی اس میں ان کے لیے کیا ضرر کیا نقصان تا والاستفام والانکار ولو مستریہ ای لا ضرر فیه وانما ضرر فیما هم علیہ یعنی جو استفام ہے یہ انکار کے لیے ہے اور لو یہ نظریہ ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس میں کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں ہے تو کس میں وہ انما ضرر و فیما ہم آرہی اور ضرر نقصان جو ہے نا جو اس فیما اس میں ہم آرہی جس میں او وکان اللہ ویم آرہی اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے فَإِجَازِهِ مِمَا عَمِلُوا تو اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں جو انہوں نے اعمال کیے ہیں ان اللہ علیہ علم اللہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ان اللہ علیہ مثقال ذرہ اللہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا احد نے یعنی کسی پر مثقال وزن ذرہ اس غرے نملہ یعنی چنٹی کے بقدر اگر اتنا چھوٹا ہو تو تب بھی جو ہے نا اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتے کو من حسناتی کہ اس طور پر کہ اس کی نیکیوں میں سے کم کرے اور اس کے گناہوں میں اضافہ کرے یعنی جس نے جتنا بھی کام کیا ہے تو اس کا پورا پورا اگر اچھا کام کیا ہو اچھا کیا ہو اچھا عمل کیا ہو تو اس کا پورا پورا بدلہ ثواب اس کو ملے گا اور اگر برائی کی ہو تو جتنی برائی کی اسی کے بقدر ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ ایک ذرہ بھی یعنی ایک چونٹی جتنا چھوٹا عمل اگر کیا گیا ہو تو اس کو بھی اللہ تعالی جو ہے نا وہ کم نہیں کرتے یعنی اس پر جو ثواب اور عصب ہوا کرتا ہے وہ دیتا ہے اگر اچھا کم ہو اور ایسے ہی اگر برا کام ہو تو اس کا جتنا سزا ہے وہی کہتے ہیں وَإِن تَقُو وَإِن وَإِن تَقُو حَسَنَةً وَإِن تَقُو حَسَنَةً اور اگر کوئی نیکی ہو اور اگر کوئی نیکی ہو یعنی اگر ایک ذرہ برابر نیکی ہو تب بھی من مؤمن سے اور بالرفع سینا اور ایک میں یہ رفع کے ساتھ پڑا گیا ہے تو پھر اس وقت میں یہ جو کانا ہے یہ تانبا ہوگا یضاعفہ یضاعفہ کئی گناہ کر دیتا ہے یعنی دگنا کر دیتا ہے من عشر الى اکثر من سبع یعنی دس سے لے کر سات سو سے بھی زیادہ ہوتی قرآت یضاعفها اور ایک رات میں ہے کہ اس کو دگنا کر دیتے ہیں تشدیر یعنی تشدیر کے ساتھ ہے یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ کبھی تو دس کے ساتھ جو ہے نا وہ عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی اس ایک ہی نیکی کا بدلہ جو ہے نا سات سو گناہ سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں یعنی اس کا جو ثواب ہے تو یوتی من لدن ہو تو یوتی من لدن ہو اجر عظیمہ اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے انہائن بھی مال ضعف یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے پاس سے دگنے کے ساتھ اجر عظیمہ اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے لا یذر احد جس پر کوئی قدرت رکھتا جس کا کوئی طاقت نہیں رکھتا فكيف حال الكفار وكيف حال الكفار إذا جاءنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها وهو نبيها جانا من کل اما تم بشہید پھر یہ لوگ سوچ رکھے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان پر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے یعنی کفار کا حال حال کفار تو کفار کا حال کیسا ہوگا اذا من کل امت جب ہم انہور امت سے لے کے آئیں گے بشہید ایک گواہ یشد علیہ بعملها وهو نبیها جو کہ گواہی دے گا اس پر اس کے عمل کے ساتھ اور اس قوم کا اس امت کا اپنا نبی ہوگا وجہ بک یا محمد اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے وجہ بک اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لے کے آئیں گے علی اولائی ان لوگوں پر ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر شہید مانا گواہ کے طور پر گواہ کے طور پر پیش کریں گے یعنی جتنے بھی انبیاء قیامت ہے دن اپنے اپنی جو امتیں ہیں ان کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا یوم اس دن یوم اس دن یوم المجی یعنی آنے کے دن یوم المجی یعنی جب قیامت کا دن ہوگا محشر کا دن ہوگا روز جزا کا دن ہوگا یوم اس دن جن لوگوں نے کفر اپنا رہتا ہے جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اس دن وہ تمنا کریں گے اس دن وہ تمنا کریں گے وعاصم الرسول اور رسول کے ساتھ نفرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے تو وہ قیامت کے دن روی رضا کے دن احساب و کتاب کے دن وہ یہ تمنا کریں گے ای ان وعاصم لو ای ان تساوہ ان تسوى بهم الارض ان تسوى بهم الارض کہ کاش انہیں زمین میں دنسا کر اس کے برابر کر دیا جائے کہ کاش انہیں زمین میں دنسا کر اس کے برابر کر دیا جائے بجنائل المفول والفاعل ما احسی حضرت تعائن بالحزل وما ادغامها في سنه اي ان تتسوى یعنی اس کو معلوم بھی پڑا گیا ہے تسوا کو اور مجھول بھی پڑھا گیا ہے اور یہ اصل میں ستسوا تھا پھر ایک تاک کو حضب کیا گیا اور تاک کو تاک میں ادغام کیا گیا تو تسوا بن گیا یا یکونو سرابن مثلها لعاد من حوره کما بھی آیت مقرآ ویقول کامیر یردنی کندو روا یا یکونو اس طور پر کہ او ہو مٹھی سرابا مٹھی مثلها یعنی مٹی کی طرح ہو لحاظ یعنی میں ہو کہ جو ہڈی ہے یہ اسی سے جس طرح کے دوسرے کرم میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن روز جزا کے دن جو ہے نا حساب کتاب کے دن چونکہ ان کے پلے کچھ ہوگا نہیں تو یہ کہیں گے تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا اور کافر کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا کاش کہ ہم مٹی ہوتے کاش کہ میں مرچی ہوتا یعنی اگر مٹی ہوتا تو اب یہ دن نہ دیکھنا پڑتا حساب و کتاب نہ ہوتا جنت نہ ہوتا اس کی تمنا اس کی خواہش کریں گے کہ کاش ہم آج مٹی ہوتے تو ہم کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا اور ہم بچ جاتے ولایات تمون اللہ علی اور او اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اما عالل جو انہوں نے اعمال کیے ہیں فی وقت آخر اور دوسرے وقت میں اور چھپاتے تھے یعنی دنیا میں واللہ ربنا ما کننا مشرکین کہ خدا کی قسم اللہ کی قسم ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں ہم شریک چنانے والے نہیں ہیں اگلی جو آیت کریمہ ہے یا ایوہ اللہین آمنو جس طرح کے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ شراب کی جو حرمت ہے اور تدریجن نازل ہوئی ہے یعنی بیق مشت ایک ہی دفعہ حرمت نازل نہیں ہوئی بلکہ تدریجن نازل ہوئی یعنی سٹیپ بائی سٹیپ پہلا جو درجہ تھا جس طرح کے پہلے بھی ہم اس کی تفصیل پر پڑھ چکے ہیں کہ اس سے بھی بتایا گیا کہ وہ محمہ اکبر من نفع ما کس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے تو اس میں ایک سے اشارہ دیا گیا یعنی یہ شراب جو نہیں اچھی چیز نہیں ہے اور دوسری مرتبہ یہ جو آیت کریمہ ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے یا اہل لری نام اور تقوا مسلا تو ان سکارا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی دعوت کی گئی تھی تو اس دعوت میں جو ہے نفس کی شراب ابھی تک حرام نہیں ہوا تھا تو شراب کا بھی دور چلا اور شراب کا دور چلنے کے بعد جب نماز فقط ہوا تو حضرت علی کرم اللہ اللہ جو آگے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو اس وقت چونکہ نشے کے حالت میں تھے تو کل یا جو صورت ہے اس میں نشے کی وجہ سے آیت بھول گیا لا اعبدو ما تعبدون کہنے کے بجائے کہا یا نا ما محتاب کہا تو جو کہ شرکیہ الفاظ کے قریب ہے یا اسے یہ مانا جا سکتا ہے تو انہیں ایک قزن نہیں پڑا ہے بلکہ چونکہ نشے میں تھے اور نشے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلا تو یہ آگے پیچھے ہو گئے پھر یہ کریمہ نازل ہوئی کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو نماز کی حالت میں نشے کو یعنی شراب کو نہیں پینا چاہیے ایسے اوقات میں جس کے بعد جلدی نماز ہو نماز کے اوقات میں جو ہے ان کو استعمال ہی کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ استعمال کرو گے تو نشہ تاری ہوگا اور نشہ تاری ہونے کی وجہ سے جس طرح کہ ابھی یہ ہوا تو اس طرح ہوگا تو یہ دوسرا اسٹیپ تھا اور اسٹیپ جو ہے نا پھر اگلی صورت میں جو ہے کہ شیطان اس طرح کے الفاظ ہے غالباً تو وان پھر قطعی طور پر حرام کیا گیا کہ شراب جو ہے نا ایک قطرہ ہو یا زیادہ ہو اگر پھر بھی کوئی پیتا ہے حرام ہونے کے باوجود تو پھر شریعت میں اس کے لیے سزا مقرر کی گئی کہ ایسے کوڑے مارے جائیں گے تو اس ایت میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور ایسی ہی اس ایت میں جو ہے نا تیمم کا طریقہ تیمم کا تذکرہ بھی ہے تیمم کا تذکرہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں کو جو ہے نا یہ خصوصیت یہ جو سہولت ہے یہ سہولت نہیں دی گئی تھی بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خصوصیت رسول اللہ علیہ وسلم کی کی امت خصوصیت ہے کہ انہیں یہ سہولت دی گئی کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو پھر اس کی جو تفصیلات ہے کہ کس وقت کم کہاں کس وقت کیسے وہ تو کتب میں جو ہے ہے اس کی تفصیلات موجود کہ کس وقت تجون کرنا جائز ہے کس وقت جائز نہیں ہے کتنے فیصلے پر پانی ہو اور اس کی جو تو کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو پانی دستیاب نہ ہونے کے وقت جو ہے نا جس طرح سے پانی سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں ایسی مٹی سے بھی طہارت حاصل کیا جا سکتا ہے یا الذین آمنو اے ایمان والو اے ایمان اے ایمان والو لا تقرب الصلاه اے ایمان والو لا تقرب الصلاه نماز کے قریب نہ جانا وان تم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو یعنی اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا ایلا تسلیم یعنی تم نماز نہیں پڑھو وانتم سکارا کہ تم کیا ہو نشے کی حالت میں ہو من الشرابی لأن سبب نزولها صلات و جماعت کی حال سکر اس آیت کریمہ کا جس طرح کی بتایا گیا شان نزول جو ہے نا من الشرابی یعنی نہیں شراب میں سے لأن سبب نزولها اس کے نزول کا سبب صلات و جماعت جماعت کی نماز تھی کی حال سکر نشے کی حالت میں یعنی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی دعوت تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی تھی اپنے کعبہ ساتھیوں کی تو اس میں پھر یہ ترتیب ہوا تھا پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حتى حتى تعلموا تعلموا ما تقولون جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو یعنی تصحو کہ تم یعنی سمجھ بوجھ ہو حواس میں ہو کہ تم صحیح پڑھ سکو صحیح بولو ولا جنبن اور ولا جنبن اور جنابت کی حالت میں بھی حتی ہو جب تک کہ غسل نہ کر لو ولا جنبن اور جنابت کی حالت میں بھی حتی ہو جب تک تم غسل نہ کر لو یہ علاج یعنی علاج کے ساتھ یعنی جمع کرنے کے ساتھ دخول کے ساتھ او انزال یعنی جو غسل کے واجب ہونے کا سبب ہے جنوب ہونے کا سبب ہے انزال یعنی انزال کے ساتھ ونسبه على الحال اور اس کا منصوب ہونا جو یہ حال ہونے کی بنا پر ہے وہ یطلقو على المفرد وغیرہ اور اس کا اطلاق کیا جاتا ہے مفرد اور وغیرہ پر الا عابری مجن تازی الا سبیر اللہ مگر یہ کہ تم مسافر ہو مگر یہ کہ تم تم مسافر مسافر ہو طریق مسافرین یعنی کہتا سب سچلو یہاں تک کہ تم غسل کر لو فلکم پلو کمار تو پھر تمہارے لیے جہاز ہے کہ تم نماز پڑھو اور المسافر ہو یا حکم آخرا اور مسافر کو مستثنا کیا گیا اس لیے کہ اس کے لیے دوسرا حکم ہے سیاتی جو کہ ان قریب آئے گا وقیلہ اور بعض نے کہا ہے کہ قربانی مواز اور کہ مواضع سولاد کے قربت سے نہیں کی گئی ہے یعنی مسجد جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے اللہ ابو رحم مگر وہاں سے گزرنا بغیر کسی دیر کے کو تم مرد اور اگر تم بیمار ہو اور اگر تم بیمار ہو مرض یعنی ایسی بیماری ہو ایسا مرض ہو جس کو پانی نقصان پہنچاتا ہو او علی سفر یا سفر میں ہو یا سفر میں ہو اے مسافرین یعنی مسافر ہو و انتم جنب اور تم جنب ہو او محدثون یا بی اوزو ہو او جا احدکم منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی قضائی حجت کی جگہ سے آیا ہو او جا احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی قضائی حجت کی جگہ سے آیا ہو ہاتھ پھیر کر چونا قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح فرمایا ہے وارہ شفیع اور ایمان شفیع کا قول بھی یہی ہے والحق به الجث بباقی البشر اور ملایا ہے اس کے ساتھ چونے کو بکیا کال کے ساتھ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے لا مستم النساء سے مراد جماع ہے فرم تجدو مان فرم تجدو مان پھر تم کو پانی نہیں ملے پھر تم کو پانی نہیں ملے تو تو حرو نبی ہی کہ تم اس سے طہارت حاصل کرو باقی حاصل کرو لسولات نماز کے لیا بعد طلبی طلب کرنے کے بعد وہ تفتیشی اور تفتیش طلب کرنے کے بعد وہ راج عن علامہ عدل مرضا اور یہ راجے ہے جو بیماروں کے علاوہ یعنی جو بیمار نہ ہو اگر بیمار ہو اس کے پھر تفتیش کرنے کی یا پانی ڈوڑنے کی طلب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے فتیممو سعیدا طیبا فتیممو سعیدا طیبا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اقتلو بعد دخول وقت یعنی ارادہ کرو وقت کے داخل ہونے کے بعد سیدن طیبن پاک مٹی ترابن طاہن پاک مٹی فضل ربو بھی ہی ضربتین اسے دو ضربیں مارو یعنی پمس ہو بھی اوجو حکم تو پہلے ضرب سے کیا کرو اور اپنے چہروں بے وجود کم آئیدی کم اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسا کر لو مال میرفقائی نیمین ہو یعنی کوہنیوں سمیت کوہنیوں سمیت مت ہے بنفسی و بالحرف اور یہ مت جو ہے نا یہ متعدی ہوتا ہے خود خود بھی اور حرف کی ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے ان اللہ کان کا غفورا بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے تو یہ جو آیت کریمہ ہے جس طرح کی پہلے بھی بتایا گیا تھا اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا یعنی ابھی تک مکمل طور پر شراب حرام نہیں ہوا تھا تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا اشارہ دیا گیا کہ شراب جو ہے نا کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو نماز پڑھنے کی حالت میں اس سے منع نہ کیا جاتا نہ روکا جاتا تو اس کو جو ہے نا کسی بھی وقت حرام کیا جا سکتا ہے علم تعالی للذین اوتو نصیب من کتابی جن لوگوں کو کتاب دی گئی جن جن لوگوں کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا حاضر یعنی حصہ من کتابی وهم اليهود رو یہود تھے یہ کرونا دولالا او خریدتے تھے گمراہی کو او خریدتے تھے گمراہی کو الان ترى الى کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا او تو نسبت جس کو حصہ دیا گیا تھا ان کتاب ایک کتاب میں سے وہم الیہود اور یہود تھے یہ کرون بلالا گمراہی کو خریدتے تھے بالہدا ہدایت کے بدلے ہدایت کے ذریعے وہ یریدون ان تضل السبیل اور اور چاہتے کہ تم, کہ تم بھی راستے سے بٹک جاؤ اور را... چاہتے کہ تم بھی راستے سے بٹک جاؤ خود تو, خود تو بٹکے ہوئے تھے اور او ان کی چاہت یہ بھی تھی دلی چاہت کہ تم بھی راستے سے بٹکا کر یعنی تم بھی راستے سے بٹکا ہے تاکتا اتاریک الحق کے تاکورو مثلہم کہ تم کرو خطا کرو حق کے طریقوں کو چھوڑ دو اس سے بٹک جاؤ کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ جس طرح کہ وہ یہود ہے نظرہ ہے کفار ہے مشرقین ہے تو تم بھی ان کی طرح عمال کرنے لگو تو ظاہر سے بات ہے ان کو جو عذاب ملے گا تمہیں بھی وہی عذاب پھر ملے گا واللہ اعلم بعدائکم اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے منکم تم میں سے فیخبرکم تمہیں اطلاع دیتا ہے بہم ان کا لتجتنبوہم تاکہ تم ان سے بچو باللہ ولیا اور رکوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور رکوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے حافظ لکم تمہاری حفاظت کے لیے نصیرا اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے لکم من یعنی منع کرنے والا ہے تمہیں ان کے خیر سے سے دھوکے سے یہاں تک غلطی بات سمجھ میں نہ آئی ہو صحیح ہے تو یہ دو یہاں تک تو ہو گیا باقی جو رہ گیا انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ